آپ پڑھ لیجیے سات مرتبہ اللہ الرحیم پڑھ لیجیے سات مرتبہ یا بار او پڑھ لیجیے صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود الكرم واله وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 حدیث باغ میں آتا ہے کہ سورت الحشر کی آخری تین آیتوں کا جو کوئی صبح پڑھ لے تو شام تک اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس سے دعائیں مقصد کرتے ہیں اور اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو رب العالمین اسے شہدا کا مقام اور مرتبہ کا فرماتا ہے ان آیتوں کی عظمتوں کے سب رب العالمین ہم سب کو شہادت پر ایمان و حافظ کے ساتھ مدیم موت معتدع فرمائے قرآن مجید فرقان حمید کی جب تلاوت کی جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے ساتھ مل کر نہیں پڑھ سکتے أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من سميع لليل من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من سميع لليل من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا السَّمَاوَاتِ کی

نیلکار

مرا پورا بلا کلو لائن مرا ہوا پور جا مرتبہ سورہ علم نشرہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا

لم ولم ولم يولد يكن له كفوا أحد رب العالمین کی بارگاہ میں آئیے میرے پیارے بھائیوں ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے یا باقی انت الباقی باقی کا ورد کرتے ہیں ہو سکے تو بیت اللہ شریف کے تصور میں ڈوب کر اس مختصر سی قلیل غلط دھوکے کی فانی دنیا میں جو اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں سے گڑ گڑاتا ہے حقیقت وہی کامیاب ہوتا ہے اس کے بعد تمام مسلمانوں کی شفا یابی کی نیت کے ساتھ یا شافی انت شافی اے شفا دینے والے جو ظاہری امراض میں مبتلا ہیں انہیں بھی شفا دے دے اور ہم جو باطنی امراض میں مبتلا ہیں گناہوں کے مرض میں مبتلا ہیں بدگمانی حسد غیبت جھوٹ تباہ کر دینے والے امراض میں جو مبتلا ہیں یا شافی المراض ہم سب کو شفا عطا فرما دے یا شافی انت شافی ہے شفا دینے والے چاہے کیسا ہی مہلک مل ڈاکٹروں نے لا علاج ہی کیوں نہ قرار دیا ہو کینسر جیسا مریض بھی کیوں نہ ہو اگر تیری رحمت ہو جائے اور اگر تو چاہے تو مالک اسے شفا مل سکتی ہے یا شافی انت شافی اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ اس ورد کو یا کافی انتل کافی کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے جس کا ختم خادریہ شریف میں سب سے زیادہ تکرار ہوتا ہے کہ رب العالمین کی ذات سے اسی پر اعتماد اور توکل کی نعمت کا سوال کرنا ہے جھوٹ سود حرام کو ٹھکرا دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو ناکام اور نامراد کر دے شیطان نے میرے لیے اللہ کافی ہے کا مفہوم بدل دیا بعض ذہنوں میں شیطان نے مشورہ دیا میرے لیے اللہ کافی ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام کی تعظیم اولیاء اللہ کی کرامتوں کو چھوڑ دو نہیں مانو منکر ہو جاؤ معاذ اللہ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والوں کی تعلیمات قرآن اور حدیث کے نور سے منور کرتی ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے میں اللہ والوں کو چھوڑ دوں نہیں اس کے معنی یہ ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے سود کو ٹھکرا دوں دنیا والے کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے آئیے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے ایک ہی آواز میں مل کر پڑھیے گا پا پن چل پا پاتا تیا ساچی ہند چاہتے آشا سے ہند چاہتے آشاسی ہند چاہتے آشا سے ہند چاہتے آشا ہند ساش آشا ہند چاچے آشا

ہل دن کرتے آتی ہل دن کرتے آتا ہل دن جا سکتی ہل دن چاہتے آتے ہند جا کر

جو تم کو نکمے سے نکم سو ہار

سیتا س دل سال جلتے چپ سیاستی اکشا چپ

حمید احادیث طیبہ کے نور سے یہ روشن اور واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کو مرتبہ اور مقام عطا فرمات رہے چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا مقبول بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسے اس اعزاز سے نوازا جاتا ہے ارجعی الى سن راضیتا مرضیہ کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹو ارجعی الى راضیتا کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹو اس حال میں کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے اور تم اس سے راضی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں فنا ہو کہ مٹ گئے اور اب جو مرتبہ اور مقام تھا وہ سلب کر لیا گیا حدیث پاک کی شرح میں محدثین کی ایک جماعت کو یہی ارشاد فرماتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے قبر میں پہنچ جاتا ہے کامیابی کی منزل طے کر کے زندگی بھر نفس امارہ سے جہاد کر کے اب یہ اللہ کا پیارا جب اپنے رب سے مل گیا اور اس دنیا سے کوچ کر گیا تو اللہ تبارک و تعالی جو اسے دنیا میں کرامتیں اور عزتیں عطا کرتا ہے اس کرامتوں اور عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس پیارے نے زندگی بھر اپنے نفس سے جہاد کیا ہے کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا چاہے وہ کسی زندہ سے مدد طلب کر رہا ہو یا کسی وصال آنے والے بزرگ سے مدد طلب کر رہا ہو کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ میں خدا سمجھ کر اس سے مدد مانگ رہا ہوں مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ میں جو مدد طلب کر رہا ہوں یہ مدد طلب کرنا بطور وسیلے کے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے کے وسیلے سے میری مشکل کو آسان کر دے گا یا غوث المدد کے بھی یہی معنی ہے کہ غوث اعظم کی مدد ہوگی یعنی ان کا وسیلہ پہنچے گا تو اللہ تعالی میری مشکل کو آسان کر دے گا کسی مسلمان کو مشرق یعنی کافر کہنا اتنا بڑا جرم ہے کہ حدیث پاک کے مطابق حدیث کا نور بتاتا ہے کہ یہ کسی مسلمان کو معاذ اللہ مشرق جو کہ کافر ہوتا ہے کافر کہنا یہ وہ جرم ہے کہ کفر اس کی طرف لوٹے گا اور ایسا شخص جب دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کا ایمان ضائع کر دیا جائے گا نعوذ باللہ من ذالک اس لیے شیطان یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان شرک کی حقیقت کو واضح نہ ہونے دے اور لوگ شرک اور بدت کو نہ سمجھنے پائیں اور کسی مسلمان کو مشرق کہہ دیں اور اس طرح اللہ تعالی کی ناراضگی اس پر عائد ہو جائے جو کسی مسلمان کو مشرق یعنی کافر کہتا ہے معاذ اللہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ایمانوں کی حفاظت فرمائیں تمام اور آج کو ایک ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اور حضور غوث اعظم فتی اللہ تعالیٰ کو بطور وسیلے کے پکارتے ہیں بسم اللہ الرحمن کا دشمن زیر ہو جائے کسی پر اگر نظر بد نظر شیطان نظر حاصل جادو کا اثر ہو صدقہ محبوب سبحانی کا رب العالمین تمام کو خلاصی عطا فرمائے اب آپ اپنی نیت اور مراد کو ذہن میں رکھ لیجئے پروردگار ہم ہم کی جائز حاجتوں اور تمناؤں کو پورا کر دے ہم سب کو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 ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما مکس ری فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقار فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأحيناهم فهم لا يبصرون وسماء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يخفون إنما تنذر من اتبع الذكر وحشر الرحمن من بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونذكر ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثهم فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تسألون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمسلونا إلا المنا والملوين قالوا إنا بطلعنا بكم لأي الذين تشتهون لو جمعوا لكم منا على رنبين قالوا طائرهم معهم إن ذكرتم بل نجهتم قوم مسرفون وجاء بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما إلا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أستخل من دوني آلهة من يرد الرحمن بدون لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني مهيدا لفي الغلال المبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جهد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا إلا واحدة فإذا هم خابرون لا لا على العباد ما كانوا به ألم يروا كما قبلهم من القرون يرجعون وإن كل لما لدينا نو وآية لهم الأرض الميدة وحيناها وأخرجناها منها حفا يقيد يحفرون وجعلنا فيها جنات من نقيل وعحاب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشعرون سبحان الذي خلق الأسباب كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يحضرون وعانة له الليل نسلق منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تهدي مستقر إلا ذلك تقضي العزيز العليم والقمر قدرناه ونازل حتى الرجوع للشمس تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم لهم الفلك المشحون وخلقنا من مثله ما وشو فلا ولا ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى وإذا لهم اتقوا ما بين أيديكم وما وما خلفكم لعلكم ترحمون تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلام مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفغ بالصور بينهم من الأجداد کیا

ڈاک نوا

اللہ اخا اے تو ملویں گے نہیں

سجدہ جالیوں کی روبرو حاضر ہوں السلام علیکم يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله رسول نش رسوم شاٹ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم سب بند لگائے کرم فرما دیجیے جو اس محفل میں حاضر ہے سب کا بیڑا پار کر دیجیے یا رسول اللہ ہماری سفارش کیجیے ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیجیے فاستغفروا أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك الله الله واستغفر لهم الرسول توابا رحيما يا رسول اللہ قرآن کے فرمان کے مطابق ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں آپ سفارش کیجیے ہمیں بخشوا دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین

ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سنگ کے دربار دے غریب پر چیزیں ہمارے سارے معاف جو نے جان بوجھ کے کیے جانکاری تو سب معاف کرتے بخش دے بارے کو وہاں سے محبوش نفس شیطان کے بعد سے ہمیں محفوظ فرما ہمیں نیک بنا دے ہمیں پرہیزگار بنا دے گریب پرور دگار ہمیں نیک بنا دے پرہیزگار بنا دے عاشق رسول بنا دے سنتوں کا پیکر بنا دے گرین پرور دگار ہمیں سنتوں کا پیکر بنا دے اس کے رسول عطا فرما اس کے بچوں میں ہونے والی آنکھیں والا جان کر ہماری ساری کر دے ہمارے ساتھیوں کا دل کو روشن مل کر دے اپنا قوم دے دے اپنے حقیق کا قوم دے دے ایک غریب ہمیں اپنی محبت دے دے اپنا خوف دے دے تیرے خوف میں ہونے والی آنکھیں آنکھیاں کرتا یہ غریب تیری نسی پرو میرے گاؤں میں ہونے والی آنکھیں عطا فرما سرکار میں مالک کو پتا ہے پتا دونوں جہاں میں ہمیں کامیابی نصیب سرکار غریب پروتیگار تیرے بندے سب کی خالی چوریوں کو براتوں سے بھر دے سب کی پریشانیاں دور فرما سب کی مصیبتیں دور فرما سب کی بیماریاں دور فرما سب کے قرضوں کو دور فرما بردے عثمان غنی ربی اللہ خود کسب کا ادا فرما عثمان غنی کے خزانے سے حصہ ادا فرما جس کا لینا ہے لینا آسان فرما جس کا دینا ہے دینا آسان فرما کر جو بربی ہوا حضرت صدیق اکبر صدقہ ع ہوتافردہ دائش کے رسول کی خیرات اطافہ ایکادرتی حضرت پر تو سہارا کا صدقہ عطا فرما ہمیں شرما حیات کی دولت عطا فرما حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرما ہمیں رسول اللہ کا خاص قرب عطا قرباثر اللہ سب میرے بندے چھوڑیوں کو پڑے ہوئے دربار میں حاضر ہیں آج کوئی محروم نہ جائے سب کی چھولیوں کو بھر دے سب کا بے اطار کردہ سب کو دونوں جہاں کی سلامتی نصیب پڑتا سب کی بیماریوں کو دور فرما اللہ ہر سال کبھی حجر مقبول مقبول نصیب پڑتا پورا مقبول نصیب اللہ بار بار نبی منورہ کی مقرمہ نیتا ہرتے پروتار اولادوں کو ایک سوے اولاد نصیب فرما اولاد والوں کی اولاد کو ایک سادے فرما رشتوں کی رکاوٹیں دول فرما ایک سادے اچھے رشتے نصیب فرما جن کے رشتے ہو گئے بڑے آسانی ادا فرما ایک دین پروتکار دن خرک کے رابطہ بنا اللہ کی بنا دے اللہ تیرے بندے دکھی بندے تیری فریاد تیری بارگاہ میں فریاد لے کر حاضر ہوئے سب کے دکھ کو دور فرما سب کی پریشانی کو دور فرما جس کی جو حاجت ہے پوری فرما ا اللہ جو دعائیں ہم نے کی ہیں جو آئندہ کریں گے ان میں سے جو ہمارے حق میں بہتر ہو کریم پروردگار سب قبول منصور فرما جو مانگا مندے وہ بھی عطا فرما ان علی النبی یا یا یا الذین آمنوا علیہ الصلاة الصلاة والسلام رسول اللہ والسلام پردا یا حبیب اللہ سبحان ربك رب رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين پروردگار ہر ایک کی جائز حاجت اور مراد کو پورا فرما ہے یا ارحمن راحمین اگر کوئی بیمار ہے